عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا میں بھی اس میں شریک تھا اس میں ہمارا حصہ مال غنیمت میں بارہ بارہ اونٹ پڑے اور ایک ایک اونٹ ہمیں اور فالتو دیا گیا اس طرح ہم تیرہ تیرہ اونٹ ساتھ لے کر واپس آئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تین سو اڑتیس